حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ عنہ اپنے والد عمر رضی اللہ تعالیٰ سے روایت کرتے ہیں کہ ان کے ذمہ جاہلیت میں ایک رات اعتقاب بیٹھنے کی نظر تھی انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا تو آپ نے انہیں ایک رات اعتقاب بیٹھنے کا حکم دیا سنن نسائی حدیث نمبر تین ہزار آٹھ سو اکاون